ساتھ اللہ کے پیغام کو پہنچایا ہر مسجد ہر محفل میں اس نے اللہ کا پیغام سنایا آج وہ اچانک ہم سے بچھڑ گیا جانا تو طے ہی ہے رہنا ایک دھوکہ ہے جانا ایک حقیقت ہے زندگی ایک سراب ہے پانی کا بلبلا ہے موت ایک اٹل حقیقت ہے لیکن جب ایسے اچانک کوئی قریبی بچھڑ جاتا ہے تو سارا وجود لرز اٹھتا ہے اور ایسا لگتا ہے کہ جیسے زندگی ایک دم کوئی بہت بڑا جھٹکا کھا کے لڑکھڑائی ہو اللہ سنبھالا دے دیتا ہے ہر صدمے سے جنید ایک بہترین انسان تھا میری اس کی رفاقت کوئی بیس سال کی ہے میں نے ایسے اخلاق والا بہت کم دیکھا اسے تو کوئی اہل علم کی کوئی لمبی چوڑی صحبت نہیں تھی لمبی چوڑی تربیت نہیں تھی کوئی لمبی چوڑی اہل ذکر اور اہل اہل اللہ کی کوئی لمبی چوڑی صحبت نہیں تھی وہ اپنی فطرت سے بڑے عالی اخلاق والا تھا اور ایک ماضی کا واقعہ سناتا ہوں مجھے یاد نہیں میں کہاں بیٹھا تھا سامنے ٹی وی چل رہا تھا تو آواز اس کی بند تھی تو میں نے دیکھا ایک نوجوان وہ بیچ پہ ڈانس کر رہا ہے اور اس کے چاروں طرف لڑکیاں ڈانس کر رہی تھیں تو میرے جی میں آئے کہ اس نوجوان کو کیسے ہدایت ملے گی اس لحاظ سے نہیں کہ اللہ تو قادر ہے جس کو چاہے دے دے اس لحاظ سے کہ یہ اتنے غلط ماحول میں ہے اس تک کون پہنچے گا اسے کون اللہ کی بات سنائے گا خیال آ کے گزر گیا اور میں وہاں سے اٹھ گیا یاد ہی نہ رہا نائنٹی سیون کی بات ہے کراچی اجتماع میں تھا تو مجھے ایک شخص ایک نوجوان نے کہا جی ایک پاکستان کا مشہور گلوکار ہے جنید جمشید اس سے آپ کی ملاقات کرائیں گے میں نے کہا لے آؤ تو جب وہ اندر آیا تو وہ وہی نوجوان تھا جس کو میں نے ٹی وی اسکرین پر ناچتے ہوئے دیکھا اور اس کے ساتھ لڑکیاں ناچ رہی تھیں تو میں ایک دم دیکھ کے حیران بھی ہوا خوش بھی ہوا تو میں نے اس سے پوچھا آپ کا نام کا جنید جمشید کیا کرتے ہو کہنے لگا میرا موسیقی سے تعلق میں نے پوچھا بجاتے ہو یا گاتے ہو کہا میں گاتا ہوں پھر مجھ سے کہنے لگا آپ نے دل دل پاکستان تو سنا ہوگا میں نے کہا میں نے وہ دیواروں پہ لکھا ہوا دیکھا ہے کہ وہ میں نے گایا ہے اس کے بعد میری اس کی مختصر سی بات ہوئی تو وہ مجھ سے کہنے لگا کہ آپ کی باتوں آپ کی باتیں ایسے لگ رہی ہیں جیسے میرے زخموں پہ کوئی مرہم رکھ رہا ہو اور میرا ایک سوال ہے کہ ایک پاکستانی نوجوان جس گلیمر کو جن عیاشیوں کا خواب دیکھتا ہے وہ مجھے فزیکلی حاصل ہیں لیکن اس کے باوجود میرے دل میں اندھیرا ہے اور یہاں ایسے ہاتھ کا یہاں خلا ہے مجھے لگتا ہے میری کوئی منزل نہیں مجھے لگتا ہے میں وہ کشتی ہوں جس کا کوئی ساحل نہیں ایسا کیوں ہے تو تفصیلی بات تو اب یاد نہیں لیکن اتنا یاد ہے میں نے کہا اس کی صرف ایک مثال سمجھو کہ تمہارے اس گھٹنے میں درد ہے اور تم اس گھٹنے پہ دوا لگا رہے ہو تو دوا تو جا رہا ہے لیکن فائدہ نہیں ہوگا کہ جہاں درد ہے وہاں دوا نہیں پہنچ رہا جہاں لگا رہے ہو وہاں درد ہے ہی نہیں یہ جو خلا ہے یہ جو درد ہے یہ تمہاری روح کے اندر ہے اور تم غذا پہنچا رہے ہو اپنے جسم کو یہ میوزک یہ گلیمر یہ فائیو سٹارز ہوٹل یہ رنگینی اس یہ تو جسم تک پہنچتی ہیں روح کو ان سے کوئی مناسبت نہیں ہے جس دن اپنی روح کو غذا پہنچاؤ گے تو اس دن اسے سکون آ جائے گا چین آ جائے گا اس قسم کی باتیں ہوتی رہیں پھر جب وہ چار مہینے کے لیے نکلا کچھ عرصے بعد وہ چار مہینے کے لیے چلا گیا تو اس کا مجھے فون آیا بالا کوٹ سے کہ مولانا میں اس وقت ایک چھوٹی سی مسجد ہے پرانی سی مسجد ہے اور ایک پھٹی ہوئی چٹائی ہے جس کے اوپر میں لیٹا ہوا ہوں ایک ٹوٹا ہوا فرش ہے ہماری جماعت اس مسجد میں ہے اور جن جس سکون کو میں فائیو سٹار ہوٹلز میں ڈھونڈتا تھا اور موسیقی کی محفلوں میں ڈھونڈتا تھا اور روشنیوں کے سیلاب میں ڈھونڈتا تھا تو میں نے ایسی گرم جوشی ہر دفعہ اگر میں نے دن میں دس فون کیے ہیں تو ہر دفعہ اس محبت اور گرم جوشی کے مولانا مولانا مولانا میں اسے کہا کرتا تھا تیری انٹری بڑی زبردست ہوتی ہے آج تک کبھی کسی نے مجھے ایسا رسپانس نہیں دیا جیسے تم مجھے فون پہ رسپانس دیتے ہو وہ مجھے کہتا میرے محسن ہو میں اس لیے کرتا ہوں یہ میرے ساتھ اس کا معاملہ نہیں تھا سب کے ساتھ اس کا معاملہ تھا ایک دم رائمنڈ کے اجتماع میں تھے تو عشاء کے بعد بیٹھے ہوئے پرانی باتیں چلتے چلتے چلتے ایک دم اس پر کیفیت تاری ہوئی اور اس نے زار و قطار رونا شروع اور کبھی یوں گرے پھر کبھی یوں گرے بے قرار جیسے مچھلی تڑپتی ہے روتا روتا ایسے گرے پھر روتا روتا ایسے گرے اور اس کے آنسو اور منہ سے رال نکل نکل ساری داڑھی بھر گئی مجھے اس پہ ترس اور رحم آنے لگا مجھے رونا آ گیا میں سے کہا مولانا آپ کو نہیں پتا آپ نے مجھے کہاں سے نکالا آپ کو نہیں پتا آپ نے مجھے کہاں سے نکالا میری نسلیں بھی اس احسان کا بدلہ نہیں دے سکتی میں اسے تسلی دیتا بھائی جنید بھائی میں نے کہاں نکالا آپ کو اللہ نے نکالا دل تو اللہ بدل اپنا دل اپنے اختیار میں نہیں تو کسی کا دل کوئی تمہارا دل اللہ نے بدلا ہے ہاں میرے جیسے نکمے کو اللہ نے ذریعہ بنا تمہارے جیسے قیمتی ہیرے کے تراشے جانے کا چمکنے کا اللہ مجھے اللہ تمہیں میری بخشش کا ذریعہ بنا دے تو وہ تو پتہ ہی نہیں تھا کہ ہم سے پہلے اٹھ کے چلا جائے گا آ کے بیٹھی نہ تھے کہ نکالے بھی کر تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کی وفات پورے ملک کا نقصان ہے چونکہ ابھی نمازی بے شمار ہیں اللہ کا فضل ہے روزے دار بھی بہت زیادہ ہیں حج عمرے والے بھی بہت زیادہ ہیں اخلاق والے ہیں ایک چراغ بجھتا ہے تو اندھیر چھا جاتا ہے پہلے ہی ٹمٹماتے چراغ ہیں بڑے اخلاق والا انسان تھا ہر رشتے پہ پورا اترا باقی کمیوں سے کون خالی ہے وہ تو انسان ہی نہیں جس میں کمی نہ ہو وہ تو انسان ہی نہیں جس میں کوتا ہی نہ ہو لیکن آپ یقین مانے ایسے علی اخلاق ایسے علی اخلاق ایسا میٹھے بول ایسا اچھا مزاج ہر بڑے چھوٹے کے ساتھ عجب عجب اللہ وہ اخلاق ہمیں نصیب فرمائے جو میں نے اس میں دیکھے بیس برس میں کمال درجے کے کمال درجے کے اللہ تعالیٰ نے اسے ایسی ایسی سریلی آواز نصیب فرمائی ایک دفعہ ہم دونوں آ رہے تھے عزیزیہ میں تو ہماری بلڈنگ پر بینر لگا تھا جے جے تو اس کے تو ویسا نا وہ آپ دیدہ ہو گیا کہنے لگا مولانا میرے اللہ نے مجھے یہ دن دکھایا کہ آج مکہ میں میرے نام کا بینر لگا ہوا ہے میرے نام کے بینر تو پبز کے در مین گیٹ پر ہوتے تھے کلبز شراب خانوں کے سامنے میرا لگا ہوتا تھا کہ آج جنید جمشید فلاں جگہ ان کا کانسرٹ ہے فلاں جگہ ان کا پروگرام ہے تو آج یہ جے جے کا نام بیت اللہ میں گونج رہا ہے بیت اللہ کی پاک سرزمین میں بینر لگا ہوا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس نوجوان کو بہت نوازا اتنا ہی اس کا وقفہ تھا یہاں جانا ہی تھا اللہ ان کے درجات بلند فرمائے آپ سب کی خدمت میں گزارش ہے اس کے لیے دعا فرمائے اس کی بخشش کے لیے دعا فرمائے اللہ اسے جنت الفردوس نصیب فرمائے اس جیسے عالی اخلاق میں سے ہمیں بھی کچھ ذرہ نصیب فرمائے اللهم لك الحمد كما كما أنت أنت أنت أهله أهله أهله على محمد وفعل بنا ما إنك أهل التقوى وأهل المغفرة اے ہمارے رب تیرا بندہ تیری راہوں میں چلتا چلتا تیرے پیغام کو سنتر تیرے نبی کے نغمے گفتا تیری توحید کی بھی تری تو سن سنف لو سمحت فرم ہم گواہ بہت نیک تو نے اسے بنا تو نے اسے علی اخلاق تو نے اسے سخاوت ماں کا باپ کا فرما بردار بنا دوستوں کا دوست بنا زیادتی کرنے والے کو معاف کرنے والا بنا اے مالک بیس سال کا تو میں باپ میرا باپ اس نے تیرے نغمے تیرے گیت کو تیرے حبیب کے نغمہ کو آسٹریلیا سے امریکہ تک ہر بر اعظم میں پہنچا دی وہ چلا گیا اس کی آواز آج بھی گل تو اسے فرشتوں میں کھڑے ہو کر اس سے اپنے نبی کی نعت سن تو فرشتوں کے مجمع میں اسے کھڑا کر کے الہی تیری کچھ اپن بر بکاری بن چکی آیا اے اللہ تو اسے فرشتوں میں کھڑے کر کے کہنا کہ مجھے سنا الہی تیری چوکن پر بکاری بن چکی آج وہ بکاری تیرے در پہ پہنچو بس تو نے اسے اپنے راستے میں بہت یہ ہمیں تسلی ہے تو نے اسے معاف کر دیا ہوگا اس کے دل پر اے میرے رب اس کے بچوں کا کی حفاظت فرما اس کی بیوی کی حفاظت فرما اس کے بھائیوں کی حفاظت فرما اس کی بہن کی حفاظت فرما اس کے دوستوں کی حفاظت فرما اے مالک اس کے دوستوں نے سہیل نے اس کا بڑا ساتھ دیا کامران نے سہیل نے اس کا بڑا ساتھ دیا تو ان کی ان کے بچوں کی حفاظت ہم نے ہیرا کھو دیا میرے ہمارا دل کٹ کے چلا گیا ہمارے جگر میں سوزش اے مالک ہم سب تیری محنت کرتے ہیں اس نوجوان نسل رو رہی ہے لڑکے لڑکیاں چھوٹے بڑے بوڑھے جوان رو رہے ہیں تو یہ سب آنسو اس کی بخشش کے لیے قبول فرما لے تیری بارگاہ میں آئے تو تو اسے کہنا سنا سنا میرے فرشتوں کو إلهي İlahi seni آي Aydın'ı bir garip hoş getirdin. Benim oğlum. اللهم اغفر له وارحم وابدله دارا خيرا من داره ومالا خيرا من ماله واهلا خيرا من اهله الا تو سي راضي هو قاعد تو راضي هو جاي ہماری بھی واپسی ہو تو یار ایمان پہ ہو آفیت کی ہمیں جنت میں اکٹھا کر لے ہمیں جنت میں اکٹھا کر لے اس کے بچوں کی بچیوں کی اس حفاظت فرما اس کی اہلیہ کی حفاظت فرما اس کے ماں باپ کی تو نے پہلے پیشی پہلے انہیں بلایا ان سب کو جنت الفردوس میں اکٹھا فرما وصل اللہ تعالی نبی بے آمین